نام ہے اللہ کے بتائے ہوئے حکم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر انجام دینا آج لوگوں میں نکاح عبادت ہونے کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے امت کے طبقے کے یہ خیال اس کے اندر پایا جاتا ہے نکاح میری اپنی ضرورت ہے اور میرا اپنا مال ہے میری اپنی مرضی ہے جیسے چاہوں میں نکاح کروں اس کی وجہ سے لوگوں نے نکاح کو اپنی خواہشات اپنی تمناؤں اور آرزوں کا مرکز بنا لیا نماز کو اگر جب ہم نے عبادت سمجھا تو نماز میں ہم اپنی نہیں چلاتے بلکہ نماز پوچھ پوچھ کر عمل کرتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے نماز کے اندر بجائے ایک رکو کے دو رکو کر لیے ہوں سجدہ دو کرنے کے بجائے ایک کر لیا ہو ہم اپنے اس میں نہیں چلاتے کیونکہ ہم نے نماز کو عبادت سمجھا ہے روزے میں بھی ہم اپنی نہیں چلاتے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان باتوں کا لحاظ ہوتا ہے جن چیزوں سے روزہ مکرو ہوتا ہے اس سے پرہیز کرنے کا اہتمام ہوتا ہے لیکن جب نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر آگے بڑھتا ہے یہ بات طے ہے جہاں انسان کی ضرورت مقدم ہوتی ہے ضرورت کے ساتھ سارے خواہشات بھی آ جاتے ہیں اسی لیے حدیث میں ہے کہ نکاح ایسا مبارک عمل ہے کہ اللہ پاک جیسے نکاح کو دنیا میں قائم فرمایا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد آخرت میں بھی نکاح کا سلسلہ جاری رہے گا ہم جو نارل ارائی کی متقی ہوں وہاں پر بھی نکاح ہوں گے دنیا میں بھی نکاح ہے نعمت نکاح جیسے دنیا میں قائم ہے ایسے ہی اللہ پاک آخرت میں بھی قائم رکھیں گے اس لیے یہ ذہن میں لانے کی ضرورت ہے کہ نکاح اللہ کا حکم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے تو اللہ نے نکاح کے بارے میں جو احکام دیے ہیں اسی کو اہتمام کے ساتھ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسی کو بجا لانا نکاحوں میں جن خرافات اور رسومات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے خود کو اور اپنی خاندان کو اور افراد کو ان رسومات سے بچانے کا بھرپور اہتمام کرنا نکاحوں کے سلسلے میں امت میں بڑی کوتاہی پائی جا رہی ایک تو یہ ہے کہ نکاحوں کے سلسلے میں بڑی تاخیر کی جاتی ہے اور تاخیر کرنے کے نتیجے میں بہت سے فتنے رونما ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے والے نوجوانوں سے جن میں نکاح کی طاقت ہے آپ علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا یا معاشر شباب من کو ملبا تفل تزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج اے معاشرے کے نوجوانوں سن لو جس میں بھی نکاح کی استطاعت ہے چاہیے کہ وہ نکاح کرے آپ نے فرمایا نکاح میں بڑی برکتیں ہیں نکاح کے بڑے فائدے ہیں نکاح کے فائدے ہیں کہ فعن نہ ہو عہد البصر آدمی جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نگاہ محفوظ ہو جاتی ہے وہ بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور احسن الفرج آدمی نکاح جب کر لیتا ہے تو بدکاری کے راستے سے بچ جاتا ہے گویا نکاح انسان کے اندر عصمت عفت اور پاک دامانی پیدا کرتا ہے اور جس نوجوان میں نکاح کی استطاعت نہ ہو مالی اعتبار سے ابھی اتنی اس کے پاس وسعت نہیں ہے کہ اپنی پہ بیوی کو پال سکے اس کے پاس ضروریات کی بقدر بھی روپیے میسر نہ ہوں جوانی کی خواہشات اس کو بے چین کرتے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں سے فرمایا چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں روز جو روزہ رکھتا ہے تو اس سے خواہشات میں کمی آتی ہے اور اس کے اندر غلط غلط جذبات اور غلط غلط خیالات کی وجہ سے برائی کے راستے پر پڑنے سے بچ جاتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میری امت میں اضافہ ہو میری امت جس قدر بڑھے گی وہ مجھے قیامت کے دن فخر کا سامان ہوگا اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کرنے کے سلسلے میں امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ایسی ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بکثرت اولاد کو جننے والی ہوں خوب بے پایا محبت کرنے والی ہوں اسی لیے آپ نے فرمایا تزب وجول ولود الودودا لوگوں خوب جننے والی عورتوں سے اور محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو فہنی مقاصر امبک ام العمام یوم القیامہ میری امت جتنی کثیر ہوگی وہ قیامت کے دن میرے لیے فخر کا سامان ہوگا پھر نکاح کی یہ ترتیب بتلائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاحوں کے بارے میں تاخیر مت کرو جب نکاح کے بارے میں جو شخص تاخیر کرتا ہے بلا عذر کے تاخیر کی جاتی ہے ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا ہے نکاحوں کے سلسلے میں لوگوں نے عجیب عجیب معیارات کو دیکھنا شروع کیا ہے ان کے پاس دولت کتنی ہے پیسہ کتنا ہے مکان کے علاوہ زمینیں ہیں کہ نہیں ہیں زمینوں کی مقدار اگر ہے تو اس سے ہٹ کر فارم ہاؤس ہے کہ نہیں عجیب عجیب لوگوں نے مالداری کے معیارات بتلائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محض مال و دولت کو دیکھ کر آدمی نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زہر ذلیل اور فقیر بنا کر چھوڑ دیں گے کیونکہ خزانہ اللہ کیا ہاں ہے جس کسی کو ملا ہے خدا کے خزانے سے ملا ہے اس لیے مخلوق پر اور مخلوق کی دولت پر وہ آدمی نظر ڈالتا ہے تو جو دنیا کا حریث ہوتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دولت کی بنیاد پر جو شخص نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بھی بڑھا دیتے ہیں اس کی فقیری کو بھی بڑھا دیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جب تمہارے پاس کوئی پیغام نکاح بھیجو اس کے دین کو اخلاق کو دیکھ لو ممن اداقت خطب کو ممن ترزون دینہ ہو و خلقہ جب ایسا آدمی اور ایسے گھر سے رشتہ آ جائے جس کی دینداری کو تم پسند کرتے ہو اس کے اخلاق سے تم مانوس ہو فضب ویجو ہو جہاں تک ہو سکے جلد نکاح کرو وہ اللہ تک فتن تن و فساد ان اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین میں فتنہ پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا آج وہ یہی رہا ہے نکاحوں کے سلسلے میں خامخواہ تاخیر کی جاتی ہے ایک لڑکا جب کمانے لگتا ہے عمر نکاح کی بھی ہو جاتی ہے اور اللہ پاک اس کو دولت بھی دے دیتے ہیں ماں باپ اس ڈر سے کہ ہم کو پوچھ کر دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا نکاح کرنے کے بعد ہماری طرف توجہ کہیں ہٹ تو نہیں جائیں گی بچہ اچھا کما رہا ہے پیسہ آ رہا ہے نکاح کرے گا تو پھر اس صورت میں اس کی بیوی کے مسائل پیدا ہوں گے ہم کو کہاں پوچھ کے دیکھے گا ایسی جن لوگوں کی نظر ہوتی ہے ان کو یہ جان لینا چاہیے پالنے والی ذات اللہ کی ہے پالنے والی ذات اللہ اولاد کی نہیں ہے جو اللہ بغیر اولاد کے دیتے ہوئے ہم کو جب پالنے کی وہ ذمہ داری دیا ہے اولاد کے بعد جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے اعتبار سے اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اسی لیے قرآن نے صاف فرمایا نکاح ایک ایسی برکت کی چیز ہے کہ عورت جب کسی گھر میں قدم رکھتی ہے تو اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اسی لیے صاف قرآن نے کہا یقون فقرا یغنی ہی ملا فضلی لوگوں فخر اگر ہے تو فخر کی وجہ سے ڈرو نہیں کہ ہم کہاں سے پالیں گے ہمارا بچہ کہاں سے پالے گا عورت کے نان نفقے کو کیسے برداشت کیا جائے گا ڈرتے کیوں ہو میرے خزانے پر یقین رکھو یغنی ہی من فضلی اللہ اپنے فضل سے غنی اور مالدار کر دے گا اللہ کے خزانے پر نظر ہونا ہے مخلوق پر نہیں ہے نکاح کرنے کے سلسلے میں لوگوں نے دولت کو معیار بنایا گھرانے کو معیار بنایا حتیٰ کے گھروں کے اندر رہنے والے بچھائے جانے والے قالین اور لٹکائے جانے والے فانوس کو بھی لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں اس کو نکاح کے معیار میں لا رہے ہیں یاد رکھو چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں انسان کی اصل حقیقت مال ہے آ جاتا ہے کل چلا جاتا ہے انسان ہے اللہ نے اس کو تکریم دی ہے شرافت اور کرامت اور بزرگی انسان کو عطا کی ہے ہزاروں مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا مگر انسان میں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جس میں دین داری ہو جس میں اخلاق ہو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار بنیادوں پر لوگ نکاح کرتے ہیں کوئی شخص کسی آئے لڑکی کی حسب نصب کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے کوئی لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے اور کوئی مالداری کی وجہ سے نکاح کرتا ہے چوتھا آپ نے فرمایا کوئی دینداری کی وجہ سے نکاح کرتا ہے پھر آپ نے صاف فرمایا فض بذات الدین آپ علیہ السلام نے صاف حکم فرمایا اے ابو ذر دیندار لڑکی سے نکاح کر کے تم کامیاب ہو جاؤ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا جو معیار بتلایا ہے نہ حسب نصب کو بتلایا ہے نہ مال و دولت کو بتلایا ہے نہ اور کسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے بتایا ہے کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی کامیابی دینداری میں رکھی ہے اس لیے آدمی کو دینداری کو مقدم رکھنا چاہیے جو لوگ محض دینداری کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں اللہ پاک ایسے نکاحوں میں بڑی برکت رکھتے ہیں وہ گھرانے بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں جس جو دین کو معیار بنا کر آگے بڑھتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے نکاحوں کے مسئلے میں دینداری کو ترجیح دو اخلاق کو ترجیح دو دینداری اور اخلاقی سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سادگی سے نکاح کو پسند فرمایا بلکہ آپ علیہ السلام نے دعا دی ان آزم نکاح برکت ایسر ہوں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم سے کم ہو آپ علیہ السلام نے گویا برکت کی دعا دے دی اس نکاح میں برکت ہے جس میں خرچہ کم سے کم رکھا گیا لوگ آج برکت کے حاصل کرنے کے لیے علماء کو صلاح کو صوفیوں کو اللہ والوں کو بلا کر نکاح پڑھواتے ہیں تاکہ برکت آئے یاد رکھیں اگر برکت کے حصول کے لیے علماء کو تو بلایا لیکن وہی خرافات رسومات اور صحت اخوا اور دینداری کے خلاف ناجائز حرام کام نکاح میں کیے گئے تو یاد رکھیں ایسے نکاحوں میں برکت نہیں ہوگی اگر کسی کو نہ بلایا جائے مگر سنت کے مطابق نکاح کیا جائے حضور کے ارشادات کو سامنے رکھ کر نکاح کیا جائے کوئی آ کر دعا دے نہ دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود برکت کی دعا دے دی اس لیے برکت اس میں ہے آسانی سے نکاح کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے شریعت متحرہ میں مال و دولت کی اگر کوئی بنیاد ڈال دے زیادہ خرچے کی کوئی بنیاد ڈال دیتا ہے تو سلسلہ امت میں چل پڑتا ہے اسی لیے اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں صحابہ کے نکاح سیدھے سادھے اس لیے ہوتے تھے وہ غریب تھے وہ فقیر تھے ایسا نہیں بعض اتنی دولت اللہ پاک نے ان کو دیا تھا حیرت ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کو اللہ نے بہت بڑا دولت مند بنایا ہے عثمان غنی دولت کی وجہ سے عربی میں جو غنی کے معنی آتے ہیں سیٹ کے ہیں عثمان غنی کا معنی ہے عثمان سیٹ ان جیسا سیٹ کوئی نہیں تھا اللہ نے اتنی دولت دی تھی مگر نکاح کا مسئلہ آیا تو بھی سادگی کو ترجیح ہے یہ نہیں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنی دولت دی کہ مصر سے اگر غلے جو ہے اونٹوں پر لاد کر لاد دیے جاتے بعد دیگر اونٹ مدینے کی طرف چل پڑتے اور مدینے تک پورے قطار غلوں کی لگی ہوئی ہوتی جس کا پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہے تو آخری اونٹ مصر میں موجود ہے اللہ نے اتنی دولت دی ہے مگر اس کے باوجود سادگی کے ساتھ نکاح کیسے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے عبد الرحمان بن عوف آئے کپڑے پر نشان تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمان یہ کیا نشانی ہے کہا یا رسول اللہ کل میرا نکاح ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم نے بیوی کو کہ کیا دیا یہ نہیں پوچھا بیوی سے کیا لیا بلکہ آپ نے پوچھا تو بیوی سے نکاح کرنے میں مہر میں کیا دیا کہا یا رسول اللہ میں نے تھوڑا سونا دیا ہے پھر سرکار خوش ہو کر آپ نے فرمایا اولی ملو بشاتین عبد الرحمان ایک بکری کیوں نہ ہو زبا کر کے ولیمہ کرو اس حدیث سے علماء نے کئی مسائل نکالے ایک مسئلہ تو یہ نکالا گیا کہ صحابہ کے رام نے نکاح کو ضرورت کے بقدر سمجھا نکاح کے لیے حضور کو بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا جیسا ان کے یہاں بھوک لگی ہے کھانے کی حاجت ہے پیاس لگی ہے پانی پینے کی ضرورت ہے خزائے حاجت ہے تو استنجا جانے کی ضرورت ہے ایسے ہی شادی کی بھی اجازت ہے ضرورت ہے تو بس اس کی اجازت ہے سرکار کو بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی عبد الرحمان ابن اوق پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا آپ نے یہ نہیں کہا میں مدینے میں موجود ہوں میرے بلائے ہوئے تم نے کیسے نکاح کر لیا یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنوں کو تم نے یاد نہیں کیا اسی لیے علماء نے فرمایا اگر کوئی نکاح کرے ولیمہ کرے اپنے کسی ساتھی کو نہ بلائے تو تانا بھی نہیں مارنا بلکہ خوش ہونا چاہیے ہر ایک کی اپنے استطاعت کی بات ہے کبھی استطاعت ہوتی ہے مگر یاد نہیں رہتا تانا مارنا سنت کے خلاف ہے کہ حضور کسی کے نکاح کی خبر سنتے تھے تو خوش ہوتے تھے آپ تانا نہیں مارتے تھے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا مہر الگ دیا جائے سونا الگ ڈالا جائے یہ ضروری نہیں ہے ڈالے جانے والے سونے کو مہر بنایا جا سکتا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمان بن عوف سے کیا مہر دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سونا ڈال دیا سرکار خوش ہو گئے تیسری بات معلوم ہے کہ آدمی کو استطاعت کے بقدر ولیمہ کرنا چاہیے اللہ پاک نے یہاں تک فرمایا جو لڑکا نکاح کے خاطر بلا سودی کوئی قرضہ لے لیتا ہے اپنی نکاح کے سلسلے میں حدیث میں ہے حدیث سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی قرض کی ادائیگی کی صورتیں نکال دیتا ہوں تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جب شروع سے بندے کے ساتھ ہے اللہ فرما رہے نکاح کے بارے میں میرے غیبی خزانوں کو دیکھو اگر تم فقیر بھی کیوں نہ ہو تو میں تمہارے لیے غنی غنی غنا کے دروازے کھولوں گا تو پھر لڑکی سے مانگنا ایسا رشتہ دکھنا دیکھنا جہاں سے دولت بٹوری جائے یہ سب وہ باتیں ہیں جو انتہائی ایمان کے خلاف باتیں ہیں بےغیرتی کی باتیں ہیں ایک مرد کو اللہ نے غیور خط خود اس لیے بنایا ہے کہ مرد اپنی عورت پر خرچ کرتا ہے قرآن میں صاف فرمایا النساء مردوں کو ہم نے فوقیت اس لیے دی ہے کہ وہ اپنے مالوں کو عورتوں پر خرچ کرتے ہیں اگر کوئی مرد خود عورت کے اوپر نظر رکھے عورت کے مال پر نظر رکھے جوڑے کے عنوان سے اسی سے ہی جو ہے شادی کا خرچہ لے رہا ہے تو سن لینا چاہیے کہ ایسے مرد کو عورت پر کوئی فوقیت نہیں کیوں اس لیے کہ عورت سے لے کر وہ خرچ کر رہا ہے اپنے سے خود خرچ نہیں کر رہا اس لیے وہ نکاحوں میں آپ دیکھیں گے جہاں مرد عورت سے لے کر جو ہے زندگی گزارتا ہے وہاں عورت غالب ہوتی ہے مرد مغلوب ہوتا ہے اور جس کو اللہ پاک نے اپنی طرف سے پیسے خرچ کرنے کی توفیق دیتی ہے دی ہے اس کی خاندان میں عزت ہوتی ہے اس کی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 فليس مني أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم ورب حليم اللہ الرحمن الرحیم میری وکالت سے میری لڑکی سارا سلطانہ میرے سارا سرہ سارا ستار کو بائی وس مہر معجل چھبیس ہزار چھ سو روپیہ نقد ادا کیا گیا ہے باغواہن عتیق الرحمان خان صاحب شہید الرحمان خان صاحب حاضر مجلس روبرو آپ کے آپ کے نکاح میں دے دیا کیا آپ نے قبول کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله معيني اس نے کہا کو اسی مقدار مہر پر اس کا بھی ذکر کیا گیا روبرو گواہان بحاضر مجلس سارا سلطانہ کو اپنی ذات نقش کے لیے قبول اور منظور کیا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من سلى من خلقي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من لم يسل من خلقي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ ہمارے خطاؤں کو در بدر فرما دیجیے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے اے کریم آقا اے معاشرے میں نکاحوں کو سنت کے مطابق کرنا آسان فرما دیجیے اللہ جوڑے جہیز اور غیر شرعی مطالبات سے مولا نکاحوں کو پاک صاف فرما دیجیے لین دین کی لانت سے حفاظت فرما دیجیے اے سنتوں کے مطابق نکاحوں کو آسان سے آسان کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا کریم جتنی لڑکیاں بے نکاح بیٹھی ہیں غیر سے ان کے اسلامی رشتے نصیب فرما دیجیے اور جتنے لڑکے نکاحوں کے باقی ہیں مولا ان سب کے اسلامی ایمان رشتے قائم فرما دیجیے سنت کے مطابق نکاح کرنے کی لڑکوں اور لڑکیوں اور سرپرستوں کو توفیق نصیب فرما دیجیے مولا اس نکاح کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے ہر طرح کے شرور سے بچا لیجیے ہر طرح کے فتنوں سے بچا لیجیے اے ہر طرح کے انتشار اور خلف شار سے بچا لیجیے اے اللہ طرفین میں محبت نصیب فرما دیجیے دونوں خاندانوں میں محبت نصیب فرما دیجیے زوجان کو مولا اس ان کے نکاح کو تخوی کا ذریعہ بنا دیجیے اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے طرفین میں بے پایا محبت نصیب فرما دیجیے دونوں خاندانوں میں محبت نصیب فرما دیجیے ایسی محبت ڈال دیجیے جیسے انبیاء کرام رام ان کے ازواج کے درمیان میں قائم فرما دی ایسی محبت ڈال دیجیے جیسی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متحرات کے درمیان میں قائم تھی ایسی محبت ڈال دیجیے جیسے خلاف اور ان کے ازواج کے درمیان قائم تھی مولا کریم اس نکاح کو دونوں خاندانوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنا دیجیے رحمت رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے ہر طرح کی آفتوں سے حفاظت فرما دیجیے رب پھر